حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قجاوے کس کر سفر نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف مسجد حرام کی طرف مسجد اقصا کی طرف اور میری اس مسجد کی طرف سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1410